حسنہ سلیمان اہلیہ یوسف طلقت شہید اسلامی تعلیمات پر کاربند مسلم عوام تحریک اسلامی کی سرگرمیوں سے باخبر ہونے کے لیے بیتاب رہتے ہیں وہ ان خواتین و حضرات کے حالات بھی جاننا چاہتے ہیں جو دین اسلام کے صحیح مفہوم سے آشنا تھے جو اسلام کی خاطر زندہ رہے اور اسلام ہی کے لیے مال و جان کی قربانیاں دیتے رہے ان کا واحد مقصد اللہ سبحانہ کی رضا و خوشنودی کا حصول تھا لوگ پوچھتے ہیں ہم ان خواتین کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں کیا دنیا میں ان جیسی اور خواتین موجود نہیں ہمارا جواب ہے کیوں نہیں یقیناً ان کی مانند بہت سی خواتین ہوں گی جنہوں نے اپنی سیرت و کردار سے صحابیات کی یاد تازہ کی ہوگی مگر ہم ان سے واقف ہیں ہم ان کے حالات سے باخبر ہیں ہم ان کے حالات سے بے خبر ہیں ان عظیم خواتین کے حالات سے بے خبری کا یہ مطلب ہرگیز نہیں کہ ہم ان جرت مند خواتین کے حالات بھی بیان نہ کریں جن کے حالات تک ہماری رسائی ہے اور جنہوں نے اپنے عمل سے انسانی زندگیوں پر انمٹ نقوش چھوڑے ہیں ان شخصیات نے عصر جدید کی تاریخ میں اپنی ثابت قدمی حسن انتظام اور اعلیٰ کارکردگی میں بلند مقام حاصل کیا ہے ان ہستیوں میں سے ایک محترمہ حسنہ احمد سلیمان ہیں جنہیں یوسف طلعت شہید جیسے جرت مند انسان کی رفیق حیات کا شرف حاصل ہے اور جنہیں اپنے شوہر سے 56 سال ہو چکے ہیں پیدائش اور ماحول اسماعیلیہ شہر نہر سویز کے کنارے پر ہے اسی شہر کے علاقے محافظہ میں امام شہید حسن البنا نے 1928 میں اخوان المسلمین کی دعوت کا آغاز کیا اسی پرسکون شہر کی فضاؤں میں دعوت اسلامی نے نشونما پائی اس دعوت نے ایسے مردان کار کو جنم دیا جو عزت و وقار اور جرت و شجاعت کے پیکر تھے جنہوں نے اپنے وطن عزیز کی آزادی کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا ان کا مقصود اللہ رب العالمین کی رضا کے علاوہ کچھ نہ تھا اسکندریہ کی حدود میں کئی صحرا واقع ہیں جنہیں نہر سویس چیر کر گزرتی ہے اسکندریہ شہر میں انگریز فوج کا اڈا تھا وہ یہاں 1956 تک یعنی مصر سے نکلنے تک مقیم رہی یاد رہے کہ اسکندریہ ہی کو مشک کی طرف سے ہونے والی کسی بھی جاریت کی صورت میں دفاعی بند سمجھا جاتا ہے 1967 اور 1973 کی جنگوں میں اسکندریہ کا دفاعی کردار کسی سے مخفی نہیں اسی شہر میں اور مغربی تہذیب کے سب لوگ رنگ موجود ہیں اسی شہر میں اور مغربی تہذیب کے سب رنگ موجود ہے سیدہ حسنہ احمد سلیمان رہتی ہیں جو شہید یوسف طلعت کی بیوہ ہیں آپ اسی شہر میں 1923 میں پیدا ہوئیں یہ شہر دعوت اسلامی کا مرکز بھی تھا اور مغربی تہذیب کے سب رنگ موجود ہیں آپ اسی شہر کے ماحول میں پرورش پائی یہاں کا صحت بخش پانی پیا اور اسی کی روح پرور فضاؤں میں سانس لیا آپ نے عزت و جہاد کا سبق یہیں سے سیکھا اس شہر کے محلہ اشیک میں یہ عظیم خاتون اپنے بیٹوں کے ساتھ رہ رہی ہیں آپ کے گھر کے قریب مسجد بدر ہے اور ساتھ ہی پولیس اسٹیشن ہے آپ نے جس ماحول میں پرورش پائی وہ جہاز سے معمور تھا یہی آپ نے صبر و ثبات عزت و وقار اور جہاد کے سبق سیکھے اگرچہ آپ نے رسمی تعلیم بہت کم حاصل کی مگر حقیقی علم یعنی مقصد زندگی کی معرف حاصل کر لی آپ مضبوط شخصیت غیرت مند طبیعت اور جرت مند کردار کی خاتون ہیں شہید یوسف طلعت کا تعارف جرأت تو بہادری کی جس فضا میں حسنہ سلیمان نے زندگی کا آغاز کیا اسی میں میں ایک ایسا بطل جلیل زندگی گزار رہا تھا جو اپنے بچپنی سے پورے شہر میں جرت و حوصلے کی علامت بن گیا تھا بڑا ہوا تو اس نے انگریزی استعمار اور سہیونیوں کی نیندیں حرام کر دی یہ نوجوان تھا یوسف عزد الدین محمد طلعت اگست 1914 میں پیدا ہونے والے اس بچے نے پرائمری تک تعلیم حاصل کی وہ اپنے خاندان کی غربت و ناداری کی وجہ سے مزید تعلیم حاصل نہ کر سکا اور جلد ہی عملی زندگی شروع کر دی اس نے بڑھئی کا کام سیکھا اور اسے اپنا ذریعہ معاش بنایا کچھ عرصہ بعد بڑھئی کا کام ترک کر دیا اور زرغی اجناس کی تجارت اور آڑت کا کام کیا وہ ان افواہ شباب ہی سے ایک جری اور ذہین شخص تھا اور پرسکون اعصاب کا مالک تھا وہ اگرچہ محنت کش اور کش انسان تھا مگر وہ زندہ دلی اور مزاح کے حصے بھی بہراور تھا وہ بہت خوش مزاج اور ملنسار تھا وہ انتہائی معدب اور شائستہ تھا کبھی اس کے منہ سے ایسی بات نہ سنی گئی جو اخلاق سے گری ہوئی مشکل ترین حالات میں بھی اس کی خوش مزاجی اور حصے مزاح قائم رہتی جنگ فلسطین میں ایک کارروائی کے دوران وہ ایک اسرائیلی پوسٹ کا جائزہ لینے کے لیے اپنے اخوانی ساتھیوں کے ساتھ جا رہا تھا پوسٹ کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ دو اسرائیلی فوجی تھے ان میں سے ایک مرد تھا اور ایک عورت آپس میں کنار کر رہے تھے اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جانتے ہو یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اخوان المسلمین مسلمین غص سے بسر سے کام لیتے ہیں لہٰذا وہ ان پر حملہ نہیں کریں گے یہ سن کر مسکرائے تو یوسف طلعت نے اس اسرائیلی جوڑے پر فائر کرنے کا حکم دیا شہید یوسف طلعت بچپن ہی سے اخوان کی دعوت کے قریب آ گئے تھے اسماعیلیہ میں قائم ہونے والی پہلی ورزش ٹیم میں یوسف طلعت کا نام شامل تھا حسن البلنا وقتاً فوقتاً عبادت ذکر اور تہجد کے پروگرام کرتے رہتے تھے یوسف کی کوشش ہوتی کہ کسی بھی پروگرام سے محروم نہ رہیں یوسف کے والد کو یہ پسند نہ تھا وہ گھر کو تالا لگا دیتے مگر یوسف گھر کی دیوار پھاند کر اپنے استاذ البنہ تک پہنچ جاتے یوسف کے بھائی بتاتے ہیں شروع کے دنوں میں ان کے والد صاحب مختلف طریقوں سے کوشش کرتے تھے کہ وہ حسن البنا کے پروگرام میں یوسف کو جانے سے روکیں اس وقت یوسف کی عمر تقریباً سولہ برس تھی ایک دن والد صاحب نے خواب میں امام حسن البنا کو دیکھا کہ وہ ہنس کر ڈانٹ رہے ہیں کہ تو وہ اگلے دن ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے درخواست کی کہ انہیں بھی اپنی جماعت میں داخل کر لے اب پورا خاندان امام حسن البنا کی دعوت سے منسلک ہو گیا ان کی نظروں میں حسن البنا انتہائی مخلص دنیاوی اغراض سے بے نیاز اور دانا و صاحب بصیرت قائد تھے لہٰذا اس خاندان نے بھی ان سے محبت کی ان کی پیروی کی اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا 1936 میں جب عزدین عزد القسام نے فلسطین میں اہل فلسطین کے حقوق کے حصول کے لیے انقلابی تحریک شروع کی تو امام حسن البنہ نے اس کی ہر طرح سے مدد کی مال اور اسلحہ بھی پہنچایا اور سیاسی و اخلاقی حمایت بھی کی آپ نے اپنی سے مصری عوام کو مسئلہ فلسطین سے آگاہ کیا کئی کتابیں اور پمفلٹ تیار کر کے تقسیم کروائے اخوان المسلمون نے ایک کتاب لکھی انار والد مارفی فلسطین ملک کے طول و عرض میں کتاب تقسیم کی گئی اس کتاب میں فلسطینی قوم کے خلاف انگریزی فوج کے وحشانہ مظالم بیان کیے گئے تھے حکومت نے اس کتاب پر پابندی عائد کر دی اور اسے تقسیم کرنے والوں کو گرفتار کر کے جیلوں میں بھیج دیا اسماعیلیہ سے جو لوگ گرفتار کیے گئے ان میں یوسف طلعت بھی شامل تھے کیونکہ آپ اسماعیلیہ میں انگریزوں کے خلاف عوامی مظاہرے منظم کرنے میں پیش پیش تھے پندرہ دنوں تک محبوس رہنے کے بعد آپ کو ضمانت پر رہائی ملی آپ کے زر ضمانت ادا کرنے میں اہل اسماعیلیہ نے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی آپ اب عوامی حلقوں کے ساتھ ساتھ سرکاری اداروں کی نظر میں بھی آ گئے یوسف طلقت اخوان المسلمین کے نظام خاص میں شامل تھے آپ کا شمار اس نظام کے انتہائی وفاداروں میں ہوتا تھا 1953 میں جب حسن الخدیبی نے نظام خاص کو اخوان المسلمین سے الگ کیا تو انہوں نے نظام خاص کی مکمل ذمہ داری یوسف طلقت کے سپرد کر دی یوسفی اب اس نظام کے کرتا دھرتا تھے حتیٰ کہ واقع المنشیا کے بعد آپ کی گرفتاری عمل میں آئی یوسف طلق کو فلسطین میں اپنی جہادی کاروائی کی وجہ سے شہرت ملی جنہوں نے یہودیوں یہودیوں اور برطانوی فوجوں کو ہراساں کر دیا کی کی کی جنگ سویز میں آپ جہادی مسائی کا کا تذکرہ کتابوں زینت ہے اور کوئی بھی شخص ان انکار نہیں کر سکتا انگریزوں نے بدحواس ہو کر یوسف طلعت کو اشتہاری مجرم قرار دیا اور یہ اعلان کیا کہ جو شخص بھی یوسف طلعت کو زندہ یا مردہ پیش کرے گا اسے مبلک پانچ ہزار پانچ ہزار گنے کی گئی رقم دی جائے گی المنشا کے ڈرامے کے بعد یوسف طلعت کو بھی گرفتار کیا گیا اور ان پر وحشیانہ تشدد کیا گیا ان کی ہڈیاں توڑ دی گئیں اس کے بعد انہیں عدالت میں ایک ظالم فوجی جج کرنل جمال سالم کے سامنے پیش کیا گیا اس نے یوسف طلعت سے کہا کہ وہ فاتحہ پڑھ لے اور بغیر کسی الزام کی انہیں سزائے موت سنا دی فوجی جج اپنے آقاؤں بالخصوص عبد ناصر کو خوش کرنا چاہتا تھا seventh December nineteen fifty four کو اس فیصلے پر عمل درآمد ہوا پھانسی سے چند لمحے پہلے یوسف طلعت نے یہ الفاظ کہے آج میں اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گا وہ مجھ سے راضی ہے یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے کہ وہ نہیں جانتے یا اللہ مجھے معاف فرما دے اور مجھ پر ظلم کرنے والوں کو بھی معاف فرما دے اسماعیلیہ میں ایک بختر بند گاڑی شہید یوسف کے جست خاکی کو لیے داخل ہوئی اس گاڑی کے ساتھ مسلح فوجی تھے جنہوں نے چھ ماہ تک اسماعیلیہ کے باشندوں کو شہید کی قبر کے نزدیک نزدیک جانے کی اجازت نہیں دی چھ ماہ بعد قبر سے محاصرہ اٹھا لیا گیا کہ کسی عرب شاعر نے اسی نوعیت کے ظلم کو دیکھ کر کہا تھا جس کا ترجمہ ہے ان حالات میں دل رنج و غم سے بھر جاتا ہے اگر دل میں اسلام و ایمان موجود ہے حسنہ سلیمان اور یوسف طلت کی شادی یوسف طلت لڑکپن ہی سے پورے شہر کی کی آنکھ کا تھے اخوان دعوت میں شامل ہونے کے بعد مزید العزیز ہو گئے وہ جورت و بہادری اور بے خوفی کا پیکر تھے اسماعیلیہ شہر میں بسنے والے کئی والدین انہیں اپنا داماد بنانے کی تمنا رکھتے تھے ان والدین میں سے ایک حسنہ کے والد حاجی احمد سلیمان بھی تھے آپ نے اس سلسلے میں جب اپنی بیوی سے بات کی تو انہوں نے بھی رضامندی کا اظہار کیا مگر ہوا یہ کہ حسنہ کے والد حاجی احمد سلیمان جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے ایک دن یوسف اپنے میں کا کام کر رہے تھے کہ حسنہ سلیمان کا وہاں سے گزر ہوا تو وہ انہیں پسند آ گئے وہ ان کے گھر گئے اور ان کی والدہ سے بات کی حسنہ کی والدہ نے اپنی بیٹی سے کہا اے نوجوان تمہارے والد مرحوم کا پسندیدہ تھا وہ اس کے ساتھ تمہاری شادی کرنا چاہتے تھے اب تمہارا کیا خیال ہے حسنا نے اپنی والدہ سے اتفاق کیا اس موقع پر یوسف نے حسنا سلیمان کی بہن سے مخاطب ہو کر کہا میں حسنا سے پس پردہ قرآن کریم کا وہ حصہ سننا چاہتا ہوں جو اسے زبانی یاد ہے حسنہ نے اس مطالبے کو تسلیم کیا تو یوسف نے براہ راست حسنہ سے مخاطب ہو کر کہا میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے قرآن کریم کا وہ حصہ سناؤ جو تمہیں حفظ ہے چنانچہ حسنہ نے قرآن کریم کی کچھ آیا سنائے تلاوت قرآن سن کر یوسف نے علی برکت اللہ کہا قرآن کریم سن کر یوسف طلت نے اللہ برکت اللہ کہا کچھ ہی دنوں بعد دونوں کی شادی ہوئی جو اس لحاظ سے ایک منفرد اور مثالی شادی تھی کہ یوسف نے مردوں عورتوں کے اختلاط کو ناپسند کرتے ہوئے کہا کہ ملے جلے اجتماع خلاف شریعت ہے چنانچہ شادی میں عورتوں اور مردوں کے مخلوط اجتماع پر پابندی رہی حسنہ سلیمان شادی کے بعد اپنے شوہر کے گھر منتقل ہو گئی اور اسرت اور تنگ دستی کی زندگی خوشی خوشی گزارنے لگی نہ امیدی و مایوسی کو اپنے قریب نہ پھٹکنے دیتی یوسف اپنی جماعتی ذمہ داریوں کی وجہ سے زیادہ تر گھر سے باہر رہتے مگر حسنہ سلیمان نے صبر و رضا کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا بچوں کی تربیت اور گھریلو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا رب قریب نے بیٹے بھی دیے اور بیٹیاں بھی عطا فرمائی یوسف یا تو تجارتی سفر کے لیے گھر سے باہر گئے ہوتے یا دعوتی سرگرمیوں میں مصروف ہوتے وہ کبھی جہاد فلسطین میں حصہ لے رہے ہوتے اور کبھی جنگ سویز میں مارکہ آ رہا ہوتے کبھی پسے دیوار زندہ ہوتے اور کبھی نظام خاص کے لیے سرگرم کار ہوتے مگر شوہر کی اس غیر حاضری سے حسنہ سلیمان کبھی کبیدہ خاطر نہ ہوتی وہ غائب ہوتے تو صبر سے کام لیتی گھر میں آتے تو اظہار ناراضی نہ کرتی بلکہ خوش دلی سے ان کا استقبال کرتی وہ اس صورتحال پر راضی رہتی اور کبھی ملول نہ ہوتی اس لیے ان کی کوئی ذاتی تو نہ تھی محکمہ سراغ رسانی کے عملے کا گھر پر دھاوا ایک بار مصر کے محکمہ سراغ رسانی کے افراد گھر پر چھاپا مارنے کے لیے آئے تو یوسف گھر پر موجود نہ تھے انہوں نے اپنی بیوی کو یہ حکم دے رکھا تھا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں کسی غیر واقف شخص کے لیے ہرگیز دروازہ نہ کھولے ان لوگوں نے دروازے پر دستک دی مگر حسنا سلیمان نے دروازہ نہ کھولا اب پڑوسی بھی گھر کے باہر اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے بھی دروازہ کھولنے کے لیے کہا مگر حسنا نے پھر بھی انکار کیا آخر اس ٹیم کے سربراہ نے تنگ آ کر کہا میں دروازہ توڑ دوں گا آپ نے جواب دیا تم دروازہ توڑ دو مگر میں اسے نہیں کھولوں گی جب اس نے دروازے پر دستک جاری رکھی تو حسنہ سلیمان نے کہا یوسف کے بھائی حاجی انور کو لے آؤ تو میں دروازہ کھول دوں ایک آدمی گیا اور حاجی انور کو اپنے ساتھ لے آیا ان کی آمد پر حسنہ نے دروازہ کھولا اب عملہ اندر آیا اور اس نے گھر کی تلاشی لی بعد میں حاجی انور نے اپنے بھابھی حسنہ سے پوچھا آپ نے ان لوگوں کے لیے دروازہ کیوں نہ کھولا کا جواب تھا یہ میرے خاوین کا حکم ہے کہ میں کسی اجنبی کے لیے دروازہ نہ کھولوں بار بار کی تلاشی یوسف کی جہادی اور استعمال مخالف سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے پولیس بار بار تلاشی کے لیے ان کے گھر آتی برطانوی پولیس اور سیاسی پولیس دونوں کی طرف سے گھر کی تلاشی کا سلسلہ جاری رہتا جس کی وجہ سے حسن حسنہ سلیمان کی زندگی اجیرن ہو گئی تھی مگر اس کے باوجود وہ اپنے اور شوہر کے موقف کو برحق سمجھتی رہی اور صبر و شکر کرتی رہی یوسف کو شاہی دور میں کئی بار جیل جانا پڑا شاہی دور میں ان آخری آخری جیل جیل یاترا وہ بھی تھی جب نائنٹین فورٹی ایٹ میں جماعت اخوان المسلمین پر پابندی لگا دی گئی یعنی جماعت کو خلاف قانون کرا دیا گیا اس کی قیادت اور کارکنے کی اکثریت کو گرفتار کر لیا گیا مجاہدین اسلام کو میدانی جہاز سے واپس آ کر اتور جیل جیل اور ہا میں ڈال دیا گیا یوسف جیل سے باہر نکلے تو اپنے اہل و عیال کی خدمت اور دعوت کے عمل میں اثر مصروف ہو گئے 26 1954 کو عبد الناصر نے المنشیا کا ڈرامہ رچا اس کے چند ہی دن چند دن بعد یوسف کو گرفتار کر کے فوجی عدالت کے روبرو پیش کر دیا گیا میاں بی ظلم کے شکنجے میں حسنہ سلمان اپنے بچوں کی تربیت سے غافل نہیں تھی وہ اسماعیلیہ میں اخوان کے گھروں میں جاتی اور گرفتار شدہ بھائیوں کے اہل و دل جوئی کرتی ایک حقیقت ہے کہ مصر کے شاہ فاروق کی حکومت کا تختہ الٹنے میں اخوان نے اہم کردار ادا کیا تھا انہی کی بدولت انقلاب برپا ہوا اور کامیاب رہا اخوان نے سمجھا کہ اب ان کی مصیبتوں کے دن ختم ہو گئے ہیں مگر بعد میں معلوم ہوا کہ اخوان کے کندھوں کو استعمال کیا گیا مگر انہیں انقلاب کی کامیابی کے بعد نہ صرف نظر انداز کر دیا گیا بلکہ انہیں اپنے راستے کی رکاوٹ قرار دے کر انقلابی فوجی قیادت نے برے طریقے سے کچلا حالانکہ اخوان سے تعلق رکھنے والے افراد نے دوران انقلاب انتہائی خطرناک فرائض سر انجام دیے تھے شاہی محلوں کا محاصرہ کرنے والے اخوانی تھے قصر آبدین کا محاصرہ ابو المکارم عبدالحی نے کیا تھا جبکہ قصر راس التین جہاں بادشاہ موسم گرما میں رہتا تھا کا محاصرہ بھی اخوانی آفیسر ایئر کموڈر عبد المنعیم عبد الرعوف نے کیا تھا حالات جو ہی پرسکون ہوئے انقلابی افسروں نے اخوان کو ہٹا کر بلا شرکت غیر اقتدار پر قبضہ کرنے کا منصوبہ بنایا فوجی افسروں نے بیرکوں میں واپی جانے سے انکار کر دیا وہ اقتدار کے مزے لوٹنا چاہتے تھے ان کا ان تمام سول قوتوں سے تصادم شروع ہوا جو جمہوریت کا مطالبہ کر رہی تھی اور عوامی نمائندگی پر اصرار کر رہی تھی فوجی ٹولے نے تمام سیاسی پارٹیوں پر پابندی عائد کر دی اخوان المسلمین کو کل عدم قرار دیا فوج کے مخلص اعلی افسروں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا گیا عدلیہ کے اختیارات سلب کر لیے ججوں کو مارا پیٹا گیا غرض یہ کہ پورا ملک فوجی آمریت کی شکنجے میں کس دیا گیا اس کے بعد ملک مصر سے کسی نے کوئی اچھی خبر نہ سنی عبد ناصر نے اخوان کو پابندی کیا محمد نجیب کو گرفتار کیا کر لیا گیا اور تا حیات المرج میں ویلا زینب الوکیل میں محصور رکھا گیا انہیں اپنے بیٹے کے جنازے میں شامل ہونے کی بھی اجازت نہ دی گئی المنشیا کا ڈرامہ شام صدر جمال عبد ناصر اسکندریہ شہر میں واقع المنشیا گراؤنڈ میں ایک جلسے سے خطاب کر رہا تھا کہ اچانک کہیں سے گولی چلنے کی آواز سنائی دی عبد ناصر بڑے سکون سے گھبرائے بغیر خطاب کرتا رہا مگر گولی چلنے کی آواز کے فوراً بعد مصر کے شمال سے جنوب تک پولیس اور خفیہ پولیس کی گاڑیاں حرکت میں آ گئی پورے ملک سے اخوان کو گرفتار کیا جانے لگا اور انہیں جنگی جیل السجن الخبی میں بند کر دیا گیا حسنہ سلیمان کی گرفتاری اور جیل میں ایک ہفتہ محکمہ تحقیق و تفتیش کے اہلکار یوسف کو گرفتار کرنے کے لیے ان کے گھر پہنچے یوسف گھر سے باہر تھے اس لیے ان کی اہلیہ حسنہ سلیمان کو پکڑ کر لے گئے تاکہ یوسف اپنے تاکہ یوسف اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دے یوں حسنا تقریباً ایک ہفتہ جیل میں رہی یوسف نے گرفتاری دی تو انہیں رہا کر دیا گیا حسنا کا خواب اور یوسف کو سزائے موت یوسف کی گرفتاری کے بعد ان پر تشدد کا ہر حربہ آزمایا گیا ان پر وہ وہ ظلم توڑے گئے جو کسی اخوانی پر بھی نہیں ہوئے اس لیے کہ یوسف نظام خاص کے قائد تھے صدر عبد الناصر نے صدر عبد الناصر اس نظام کے خوف سے لرزہ بر اندام رہتا تھا اب یوسف کو فوجی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا ظالم عدالت کی کارروائی شروع تھی کہ حسنہ سلیمان نے خواب دیکھا کہ ان کے شوہر کو دو آدمیوں نے پکڑ رکھا ہے اور ان میں سے ایک آدمی ان کی پیٹ میں زور سے چھڑا گھوم دیتا ہے ایک خواب دیکھ کر حسنہ ہڑبڑا کر اٹھ بٹی وہ یوسف کی والدہ کی خواہش پر اپنے شوہر سے ملاقات کرنے کے لیے جانے والی تھی ان کی والدہ کا خیال تھا کہ ملاقات سے حسنا کو کچھ تسلی ہوگی اور شاید ستمگر حکمرانوں کے دل بھی پسیت جائے اور وہ یوسف کے ساتھ کچھ نرمی کا معاملہ کریں دونوں ساز بہو جب ملاقات کے لیے جیل پہنچی تو حسنہ اپنے شوہر کو دیکھتی رونے لگی یوسف نے کہا روتی کیوں کیا تم نے خواب میں یہ سب کچھ دیکھ نہیں لیا یہ بات سن کر حسنہ ہکا بکا رہ گئی کہ یوسف کو خواب کا کیسے پتا چلا اب حسنہ نے خواب میں جو دیکھا تھا اپنے شوہر سے بیان کیا تو یوسف نے کہا ہمیں سزائے موت سنا دی گئی ہے آئیے ہم اس بیوی کے دل کا جائزہ لیں جسے اس کا شوہر اپنی سزائے موت سے مطلع کر رہا ہے ہم خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خبر سن کر بیوی کے دل و دماغ پر کیا بیتی ہوگی اس نے اطلاع کس طرح سنی ہوگی اور اپنے شوہر سے کیا بات کی ہوگی یوسف نے اپنی اہلیہ کو صبر و استقامت کی تلقین کی انہوں نے حسنہ کو ہدایت کی کہ وہ ان کے گھر والوں یعنی اپنے سسرال سے حسن سلوک سے پیش آتی رہے اپنے بچوں کا خیال رکھیں جب یوسف کو سزائے موت ہوئی تو حسنہ کی عمر صرف تیس سال تھی اس کے بعد حسنہ نے اپنی بقیہ عمر اس امید پر گزاری ہے کہ وہ آخرت میں اپنے محبوب سے ملیں گی حسنہ کو اپنے شوہر سے بے پناہ محبت تھی وہ ان کی گھر میں موجودگی کو اپنے لیے بائی سے سمجھتی گھر میں نہ ہوتے تو ان کے لیے فکر مند رہتی اور ان کی سلامتی کے لیے دعا کرتی رہتی غرض یہ کہ حسنہ اور یوسف کی ازدواجی زندگی میں برکت ہی برکت تھی یوسف کی سزائے موت پر عمل درآمد میں ایک دن باقی تھا کہ ان کے قریب ترین عزیزوں نے ان سے دنیا میں آخری ملاقات کی ملاقات کرنے والوں میں یوسف کی والدہ ان کی اہلیہ اور بچے تھے یوسف نے اپنے والدہ سے پوچھا امی کیا آپ مجھ سے راضی ہیں ماں نے جواب دینے کی بجائے کیا تم مجھ سے راضی ہو اس موقع پر یوسف نے حسنہ کو وسیعت کی کہ وہ کبھی ان لوگوں کو بدوا نہ دے جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے حسنہ سلیمان نے شہیدوں کی اس وسیعت پر ہمیشہ عمل کیا حتیٰ کہ جب ظالموں کا سرغنہ ڈکٹیٹر عبد الناصر مرات حسنا نے اس کے لیے باقاعدہ دعا کی اس پر یوسف شہید کے بھائی نے اپنے بھاوت سے کہا کیا آپ اس کے لیے دعا کر رہی ہیں حسنا نے جواب دیا یوسف نے مجھے وسیعت کی تھی کہ میں ہر اس شخص کے لیے دعا کروں جس نے یوسف پر ظلم کیا ہوں حسنا سلیمان مضبوط اعصاب اور قوی دل رکھتی تھی انہیں اپنے شوہر کی سزائے موت کا علم تھا مگر کسی نوک کی کمزوری و بے بسی کا اظہار نہیں کیا وہ شوہر کے لیے دعا گو رہی فوجی عدالت کی سنائی ہوئی سزائے موت پر عمل درآمد ہوا یوسف کو خلعت شہادت اس کو خلعت شہادت نصیب مگر حکمرانوں کی کمینگی کمینگی میں کمی نہیں آئی شہادت کے بعد شہید کے والد نے ان کا جست خاکی لینے کی کوشش کی تو ظالم حکمرانوں نے انکار کر دیا جب شہید کے والد نے یہ شرط قبول کر لی کہ جنازے میں کوئی کوئی شخص بھی شریک نہ ہوگا تو حکومت نے جزد خاکی ان کے والد کے سپرد کر دیا یوسف کا جزد خاکی دفن کر دیا گیا مگر تدفین کے وقت شہید کی بیوہ اور ان کے کسی عزیز کو قریب آنے نہیں دیا گیا تدفین کی ساری کارروائی پولیس اور تفتیش عملے نے سر انجام دی انہوں نے اس پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ چھ ماہ تک قبر کی کڑی نگرانی کرتے رہے قبر پر کوئی نہیں آ سکتا تھا حسنا سلیمان نے آج تک اپنے شہید شوہر کی قبر کی زیارت نہیں کی کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ یوسف شہید کی قبر کہاں ہے اور ان کے شہید شوہر نے بھی ان سے کہا تھا کہ وہ قبروں پر نہ جایا کرے ان سے کئی بار عزیزوں نے پر جانے کے لیے کہا ہے مگر وہ یہ جواب دیتی ہیں کہ انہوں نے مجھے قبروں پر جانے سے منع کیا ہے تدفین کے کافی عرصے بعد تک بھی شہید کے خاندان اور ان کی بیوہ سرکاری ایجنسیوں کی طرف سے خوف اور آپ کا شکار رہے کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب ان کے گھر کی تلاشی نہ لی جاتی حسنا نے اپنے بچوں کو گلے لگا لیے لگایا انہوں نے شہید یوسف کے والدین کی بھی ہر ممکن طریقے سے خدمت کی حسنا کو کئی بار دوسری شادی کی پیشکش ہوئی مگر انہوں نے نکاح ثانی سے انکار کیا انہوں نے شہید کے بچوں کی پرورش کا حق ادا کر دیا انہیں یقین ہے کہ عرش الرحمان کے زیر سایہ ان کی اپنے شہید شوہر سے ملاقات ہوگی حسنا کی عمر سپٹمبر 2009 میں 85 برس ہو چکی ہے وہ اسی شہر میں زندگی کے دن گزار رہی ہیں جس میں ان کا شوہر پیدا ہوا اور دفن ہوا